حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی زینت یا خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو رنگ مخفی ہو اور عورتوں کی زینت یا خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو خوشبو مخفی ہو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکیس